جو کچھ کہہ رہے ہیں نئی بات نہیں ہے آپ لوگوں کا بھی تاریخی تسلسل ہے اسلام کے دشمنوں نے کہا تھا اس قرآن کو نہیں چلنے دیں گے اس قرآن کی آواز کو نہیں چلنے دیں گے مگر یاد رکھنا یہ مدرسہ کسی کھلونے کا نام نہیں ہے کہ جسے تم ٹھوکر کر مارو گے تو وہ ٹوٹ جائے گا یہ مدرسہ کوئی افسانہ نہیں ہے کہ جس پر تم چھری چلاؤ گے تو وہ ختم ہو جائے گا یہ مدرسہ کوئی ریت کا دھرونڈا نہیں ہے کہ جسے تم اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے گرا دو گے یہ مدرسہ آسمانوں سے اترا ہے جب جبرائیل اقرا کا لفظ لائے تھے یہ مدرسہ آسمانوں سے زمین پہ آیا تھا ہیرا پہ آیا تھا ہیرا سے دارے بنی ارکم میں آیا تھا دارے بنی ارکم تھے مدینہ میں تھا سکتا سے بدل میں پہنچا تھا فتح مکہ میں اس نے اپنا عروج دکھایا تھا بتاؤ جو مدرسہ آسمان سے آیا ہو اور اس پر شہیدوں کا خون لگا ہو اسے کوئی بند کر سکتا ہے